آج میں کچھ ایسے کرنا چاہتا ہوں دوستو آج تک یہ پتہ نہیں کتنی شخصیں ہیں یا چالیس دن میں اس میں اصل بنیاد کے بچے میں جو بات میں نے کہی یا حضرت مولانا پسرائی گستا میں موجود تھا یا نہیں لیکن تمام چیزیں جو ایک محنت کے جس گھومتی کی رہی ہے وہ اسلام جی، آج جو پوچھا جاتا ہے کہ بھائی اسلام کے لفظ اسلام پر لفظ کی دین پر بات کرنے کی ضرورت کیا ہے خصوصاً وہ لوگ جو کہ ہماری ملازمتوں میں ہیں لیکن اس وقت چل رہے ہیں اور خالی چیز میں نہیں بولتی تھی تو ایک اور چیز پر آ جائیں تو میں آج یہ کرنا چاہتا تھا کہ اسلام جو وہ ضرورت کے لحاظ سے ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ ہم جس زندگی کے جس شعبے میں بھی ہیں ہم اسلام کی معلومات کو حاصل کریں اور اسے جان کر اپنی زندگی کو گزاریں دوست کو دیکھیے سب سے پہلے میں ابتدائی طور پر پاکستانی نقطۂ نظر سے بات کرتا ہوں اور وہ اس کو کرنا چاہتا ہوں ہماری پاکستانی قوم کو ہے یہ ایک جھٹ سے نہیں کرنی اس میں قومیں بنا سکتی ہیں اس کامن فیکٹر کی بنا پر یا اس نتیجے کی بنا پر جو سب کے دنوں میں مستقبہ طور پر جاگر ہوئی ہے اور جو سب کے سب جو ہیں ایک ایک دھاگے سے بندے ہوئے ہیں ایک پولیٹیکل تھنکر گزرا ہے کے نام فرانس کا وہ کہتا ہے کہ کون کا وہ رشتہ جو کہ تمام انسانوں کو آپس میں جوڑ دیتا ہے سب کے دلوں کے اندر جن کی دھڑکن کی طرح دھڑکتا رہتا ہے وہی کسی قوم کا بنیادی حصہ ہوتا ہے جس پر پوری قوم مکھی ہو سکتی ہے اور اس رشتے کو ہٹا دیا جائے تو قوم جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے راجا بلندی کی کہتے ہیں جس کی طرح جس انٹرگریشن کے لیے سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ کچھ بنیادی چیز باقی جائے آج دوسری کوئی میں لیے ان کے اندر کوئی نہ کوئی چیز جو ہے وہ درمیانی پیدا ہو جائے گی لیکن جہاں تک کہ پاکستانی مزدوروں کا تعلق ہے اس گئی شروع دن سے تو یہ میں کے نزدیک پر نہیں تھی یہ تیل کے نزدیک پر نہیں تھی یہ رنگ نسل کے نزدیک پر نہیں تھی بلکہ بنیادی اگر آپ مزید کی تقاریر کو دیکھ لیجیے اور کیا کرتی ہے جتنے بھی زمانے کے لوگ ہیں تو آپ یہ دکھائی دے گا کہ وہ جو کہا کرتے تھے پاکستان کے بننے کے زمانے میں پاکستان کا مطلب کیا لال لا حاصل یعنی بنیاد کیا ہے پاکستان بھی بڑا بن سکتا ہے یہی یعنی اسلام ہے ایک بار بار کا علاج نے اس بات کو کھول کر کہا تھا اور کھلے درخت میں کہا تھا جہاں ایک سب اس کو فی الحال میں تھے اور اسی طور سے دل کہیے کہ زندگی کی جس بنیاد پر پاکستان کو اٹھایا گیا وہ کیا تھا وہ دین تھا اور اسلام تھا اور اگر ہم اپنی فون کو جس انٹرگریٹ نہیں کرنا چاہتے پارا پارا نہیں کرنا چاہتے تو کوئی ذریعہ نہیں پاکستان کے مختلف عناصر کو گھیرنے کا سوائے لائے اللہ محمد رسول اللہ سے اسلام کی ہوتی ہے آج میں کچھ اس طرح پاکستان کے لوگوں میں ہوگا یعنی ممکن ہے تاجر کچھ ملتی ہیں لیکن پھر بھی کہیں پھر بھی کہیں کون کہیں کہیں پنجاب والے کہیں کہیں پٹھان گجرات کے انتظام کا فرق ایک ضرورت کا فرق یعنی فروخت جو ہے سب پائے جائیں گے اور مشرقی پاکستان میں دبان ہے دبان تک کا تعلق نہیں ہے جب سب چیزیں جدا ہیں تو تمہیں طے کرنے والی چیز کون ہے تو تمہارے افلا دے کوئی تمہارے درمیان ہے اگر اس چیز پہ کوئی انکار لیا جاتا ہے میں یہ سمجھتا ہوں تو میرا یقین ہے میرا اطمینان جاری کے لیے ہے کہ دیر لوگ اس نام کی مخالف سب کرتے ہیں پاکستان کے اندر رہتے ہوئے وہ حقیقت میں شہری یا نہ شہری کو پاکستان کی لاگوں کا دشمن ہے تو پاکستان کے کیونکہ پاکستان اکٹھا ہو نہیں سکتا ایک جگہ پر قائم ہو نہیں سکتا جب تک اس اسلام کا چلن نہ ہو اسلام اسلام میں نزدیکا ہے جو لڑکے پاکستان کیا نظر پورے عالم کے مسلمانوں کو جوڑنے والا ہے کم از کم جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے کوئی ایسی بات نہیں یہ پاکستان اگر ہزار ریل کے پیسے پر ہے ہم تو یہ لوگ ہیں کہ اگر افریقہ میں کسی مسلمان کے دکھ پہنچے تو ہمیں درد ہوتا ہے اگر ہمارے اندر بھارت آ جائے آج جو جتنی چیزیں میری اپنی گئی کہ مولانا روم کی مکے میں ہمیں بار بار چاہتے ہیں کہ ابھی روز بات رہا وہ پہلا ان کا جو قصہ نقل کیا انہوں نے کبھی تک کا ایک قصہ نقل کیا ہے اور کبھی تک کے قصے میں وہ لکھتے ہیں کہ ایک کمی تھی بادشاہ وہ بیمار بیمار ہو گئی بل کریم بجلی پتلی ہوتی جاتی ہے کہیں بڑھتا جاتا ہے یہ ہوتا جاتا ہے اور ڈاکٹر ایک حکیم حکیم آتا ہے دوسرا آتا ہے تیسرا آتا ہے تو اگر اسے وہ اگر اسے کے ساتھ گولی دیتے ہیں تو کم ہو جاتا ہے اگر ایک گولی دیتے ہیں تو دوسرا سے یعنی ہر جگہ ملتی پڑتی ہے اتنے ایک صاحب آتے ہیں حکیم ہے اور حقیقت میں حسین بھی ہے یعنی وہ ہم بھی جاننے والے وہ آتے ہیں ایک پہلے کو دیکھتے ہیں اس کی نسل کو دیکھنے کے بعد پوچھتے ہیں کہ تو کہاں کی ہے کس جگہ کی ہے کون سا کیا ہے پسند ہے وہ جان گئے کہ اس کی بیماری جو ہے یہ کس کی بیماری نہیں اس کی بیماری جو ہے یہ دل کی بیماری ہے اس کا دل کہیں افطار اچھا ہوا ہے میں نہیں رہا اس بنا پہ یہ فلم تبھی پتلی ہوتی چلی جا رہی ہے کمزور ہوتی چلی جا رہی ہے تو وہ کہنے لگی بے خیال اس کے دباؤ سے نکلا خود کیا آئیں گے دل دن تک بے شہر یہی ہے یہاں پہ میرا دن پہ تو اب انہوں نے جانچ لیا پوچھا کون سا وطن آیا خیر انہوں نے علاج کا طریقہ کیا اس کو یعنی ملاقات کروائی لیکن اس کو نہیں دے رائے ملاقات ہو اور پھر اس کے بعد وہ کسی طریقے سے اس کی اس بیماری کو بھی اس کی بیماری کو بھی اس سے ہٹا دیا اس کی محبت کو اور اس بات کو میں نے یعنی مثال اس لیے جہاں تھی کہ دیکھو پاکستان کے اندر ہمارے یہاں جتنی جو مسائل یا مصیبتیں جتنی بھی مشکلات پیدا ہو رہی ہیں میرے مش کا سب سے بڑا سبب یہ ہے یہ سبق یہ ہے کہ ہم ہمیں جو اصل مرد ہے وہ اسلام سے دوری کا ہے اگر ہم اسلام سے قریب ہوتے تو ہم نے یہ دیکھے وہ قریب کی مختلف توڑنے والی چیزیں ہیں یہ بھی پیدا نہ ہوتی وہ کسی نے کہا تھا جانے کا شیر ہے بندے عشق شدید سب سے مطلب میں سب تم جانی خلا سن کے اور سلمان صاحب سے کسی نے پوچھا کہ آپ کس نتیجے سے آپ کا آپ کے باپ کا نام کیا ہے وہ فرمایا سلمان ابن اسلام ابن اسلام ابن اسلام اور پھر کہنے لگے چھ طرف ابھی اب اسلام اسے ابھا اب کئی سنگا کہیں میرے ابھی میرا باپ جو ہے وہ اسلام ہے جب لوگ کہ تمیر سے قبیلے کو فخ کرے میں کو کرتا ہوں میں اسلام کا تک کرتا ہوں تو جس کے اندر اسلام آ جاتا وہ انا پٹھان یا انا پنجابی میں پٹھان ہوں یا میں پنجابی ہوں یا پنا ہوں یا پنا ہوں یہ تمام جتنی چیزیں ہیں یہ سب تک بند ہو جاتی ہیں بابت قیمت میں لیکن اگر صحیح معنی ہے ہمارے اندر دین ہو اور ساتھ بڑھاپی ہو تو میرے نزدیک جو میں نے اس پر بات ملت کو رقم کرنے کے لیے اور امت کو ایک پلیٹ فارم لانے کے لیے اور ان کو مقصد زندگی دینے کے لیے سب سے پہلی چیز جو ہے وہ اسلام ہے اسلام کی ضرورت ہمیں دین کے لحاظ سے تو ہے لیکن ہمیں اپنے پاکستان کو جاتی رکھنے سے لحاظ سے پاکستان کی ضرورت ہے اگر اسلام نہیں ہوگا لگا تو نام تو پاکستان نہیں ہوگا پاکستان اسلام نے پاکستان کو بنایا اور اسلام نے پاکستان کو بچایا تو اسلام ہی پاکستان کو بچائے گا ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے موقع کو سنایا کہ دیکھو مسلمانوں نے کبھی اسلام کی حفاظت کی اب تک ایسا تعریف کے پہلے لوگوں کو جوڑ دیجیے ہم تو پتھر ہی آتے رہے لیکن اسلام نے ہمیشہ مسلمانوں کو اس کو آ کر بتایا ہے آپ ایسے بھی دیکھئے اسلام کے درجے ہیں ہمیں سبھی طرح سے اب جگہ چاہتی ہے جب بنا کر نہیں لے کے اور آپ آگے کبھی چلیں گے تو اسلام کے نہیں اور سب دوسری چیز دیکھو ہر قیمت کا ایک نکاح ہوتا ہے تو اس قیمت کا نکاح پاکستان میں مسلمان مسلمانوں کی ملت جو ہے نبے ہوٹل کے قریب نبے ان کے ان سب پاکستان میں ملا سکتے ہیں ہماری یعنی ہم جو ہیں ہم مسلمان تو ہر قوم کا ایک نکاح ہوتا ہے تو مسلمانوں کا نکاح جو ہے وہ پاک پاس اللہ علیہ وسلم کے نثاج کے ہے ہر اپنے ندی کے نسا کے اوپر ہے یعنی مثال کے مراد ہوئے کہ جو چیزیں ندیے پاس سندھن گیا ہر سب مہینے میں اللہ علیہ وسلم میں ہمیں بتائی اگر ہم انہیں اختیار کریں گے تو ہماری زندگی ہر آتی چلی جائے گی ورنہ مسئلے دن بدن نئے مسئلے پیدا ہوتے چلے جائیں گے تو دیکھو ایک بات ہم اپنے مسائل کا حل ہر مسئلے کا حل ہم یورپ کے لا کر حل کرنا چاہتے ہیں میں مثال دیا کروں کہ ایک روپیے کو تو ایک روپیے سپون اگر آپ سپون کو سپور یعنی مرتبے میں آپ سپور کو فٹ کرنا چاہیں تو فٹ ہو گئے یورپ کی سیمتی اسلام کی تحید میں فٹ ہو سکتی ویسے وہ تصویر یہاں کی تحید میں فٹ نہیں ہو سکتی اسی طور پر وہاں کے قانون وہاں کے وہاں کی معشوت وہاں کے جذبات وہاں کی چیزیں جو ہیں میں پیدا اتنے سے نہیں ہو سکیں گی نتیجہ یہ ہوگا کہ اگر آپ اسلام کو صحیح رخ سے لائیں گے نہیں تو نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ اپنی ایک نمبر کو جو مقصد بنا دیں گے دوسرے آپ کے اندر انار عناجی پیدا ہو جائے گی اور آپ اگر نئی طور سے دیکھیں آپ کے بند اللہ کو اسپرش جو نیو نہیں پہل آئی ہے ہمارے تعلیم اسکولوں میں ہاں جی؟ ان کی نزدیک یہ ہو چکی کہ ان کے سامنے کوئی بھی نزدیک نہیں کوئی مقصد کے نہیں ہے اور کون سمجھتے مقصد کے خیال کے ہو سکتی ہے میرے سے بڑھ کر کوئی مقصد حیات نہیں تو اس لحاظ سے اگر ہم اپنے آپ کو ایک صحیح یعنی ہم بات وہاں پر چلانا چاہتے ہیں اور صحیح سے مقاصد کو پورا کرنا چاہتے ہیں تو اس ہمیں اس ہمیں کی ضرورت ہے آج کہا جاتا ہے کہ ہم معیار زندگی بلند کرتے ہیں انڈیا کون روکتا ہے آپ کو معیار زندگی بلند کرنے سے ہم کہتے ہیں معیار زندگی بلند کرو لیکن سانس انسان کا سب سے پہلا مسئلہ جو ہے اس اخلاق کا مسئلہ معیار زندگی کو بلند کرنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ نیو کا کرتے رہیں تو لوگ یعنی جیسے کہ مثال کے طور پر چاہتے ہیں کہ بڑے شخص چھوٹے بچوں کا خون پیٹتے رہیں اور جو نیاری زندگی جلن نچلے بچوں میں فرسٹریشن پیدا کریں اور دوسرے کا سب کا سارا سب تک کا اپنے ہم سے شکایت سے خاتم کے ساتھ کرے کی سیتا جی، جی۔ اگر آپ صحیح رخ سے میرا زندگی بنانا چاہتے ہیں تو اسلام میں نہیں بڑے گا تو ایک کرنا تو کے کو میں آپ جانتے ہیں ایک تو مینار کی طرح تین سو سونے کے سب سے زیادہ تھے اور دوسرا کیا بن جائے نیچے سے نیچے چلا جائے ایک ہفتہ چلا جائے اسلامی جو ہے اردو ہے اگر آپ محافی ارن قرآن کرنا چاہیں تو خدا کی قسم اسلام کے بغیر وہاں ادر دنیا میں قائم ہو نہیں سکتا میں تو پاکستان کا نہیں چاہتا پوری دنیا کا ہوں نہیں کی ادب قائم نہیں ہو سکتا کی نہ ہم کاری جا سکتی ایک تو یہ ہوتا کہ ایک ایسے ہوں جہاں سے آمد سب زیادہ ہو دولت کی آمد زیادہ ہو اور دوسری چیز یہ ہے کہ خط والے جو راستے ہیں جو خط والے راستے ہیں اس رات کے راستے جو ہیں وہ کم ہیں آتا جائے نکلے کم تو اس کا نتیجہ جو ہوتا ہے جیسے کہ کی قوموں میں یعنی سرمایہ دار قوموں میں ہوتا ہے کہ ایک تو وہ بکور بال کے دن بات سے جو ہے ایسا ہو جاتا ہے کمزور جاتے تو سپنا دفتے بچے ہاتھی کو ہے اور جو وہ ہوتا ہے ذمہ دار جیسے مالک ہوتا ہے زمین کا وہ اتنا موٹا ہو جاتا ہے جیسے کہ ہاتھی بن گیا ایک پتنا ہوگا اور موٹا ہوتا چلا جائے گا اسلام کا نتیجہ اس کے مطابق یہ ہے اسلام میں ان تمام ذرائع کی ملک کو حرام قرار دے دیا بند قرار دے دیا غیر مستحکم قرار دے دیا جن کے ذریعے کی خصوص کی کوئی خصوصت پیدا ہوتی ہے دیکھو سیدھی نظام تیس کے بہتر گاڑ کے لاکھ روپے گھر کے مساجہ ہمیں تو پتہ نہیں چلتا ہم سمجھتے ہیں تین ٹیکس ہے اور آپ سے دیکھتے ہیں کہ کون چاہتی ہے کہ حرام ہے تو ہم کون سے دھوکہ دینے کے لیے یا اپنے نفس کو دھوکہ دینے کے لیے بخار اللہ نبی رہی ونا بنا لگتے ہیں اللہ نہیں بنا لے سکے دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو تو دھوکہ دینا چاہتے ہیں مسلمانوں کو دھوکہ نہیں دیں گے کا نام رکھنا کیا کے ساتھ تو تمہیں ساتھ رہا اللہ تعالیٰ نے بھیجے گئے مجھ سے جب ان کو خاص کر دی حرام کی گئی تو اس کو جان لیتے وہ کہتے تھے کہ ایک تو نہیں لیکن بھیا وہاں سے ٹوٹ کا نام تو کیوں ختم نہیں ہوگا ٹوٹ جو ہے اگر آپ ٹوٹ کی تاریخ پر اور بینکنگ کی تاریخ پر ٹوٹا ہٹا لیں تو یہ بینکنگ کا سب سے پہلا سلسلہ جو شروع ہوا یہ ڈیجیٹل ایجنسی یورپ سے شروع ہوا ہے اور اور یورپی یہودی ساحتا جن کے نتیجے سے اس نے کہا ہے کہ ہم شکتی ہے ون پاؤں وہ کیا ہے کیا میں آتا ہے ایک فوٹ کیا ہمارا پہلے والے تو مجھے ایک پوائنٹ ہوتی چاہیے وہ جو ہے نا کہ یہودیت ہے تو ایک پوائنٹ نہیں چھوڑتی تین سہکاری کے نے کہیں تین سب کی چلا اور تین امریکہ پھیلا کے پھیلا کے آج تمام دنیا پر حاصل کر دیا آج وہ بطور اقبال سے کہ وہ یورپ کے ہے ہند کے ہاتھ میں اور امریکہ کی ہاتھ کے ہے پھر ایک کے ہاتھ میں یہ اسی سرمایہ داری کے دن ہیں لے کے چلے جاتے ہیں آپ اپنے ملک اپنی اگر نہ ہم کو ان بیس سال کے رقص میں سوچو تو آپ کو یعنی بات شکتی ہر چیز سے سوچو ہم یہ چاہتے کہ ترقی میں کرو لیکن ترقی سیدھا سے کرو یہ ایک شخص تو مر مت جاتا جاتا اور خود موٹا ہو جاتا ہے ہر وہیں آ جاتی ہے یعنی سیٹ جاتا ہے تو جیسے کہتے ہیں نا سیکھ جاتا ہے اور خود سیکھ گیا اتنا نہیں تیرا گیا کہتا ہے میں تو بہت فردا ہو گیا میں بہت طاقت ہو گیا ہوں پڑھنے میں تو موقع نہیں ہوا تو کوئی بیماری ہے اس بیماری کے ایک ہمیں کبھی ہلاکت کا سبب نہ بن جائے تو ہر لوگ آپ طور پر درست نہیں ہوتا پر ترقی بھی درست نہیں ہو جا سکتی یہ فرد ہی نہیں ہے بلکہ یہ فوجن ہے جسے ہم ترقی سمجھ سکتے ہیں تو اگر یہ سیٹ کا نظام یہاں نہ ہوتا کم جاننا ہوگا کیونکہ ایک بل کو بنانے والے مل بینک کو گروی کر کے مجھے اپنے بات نہیں ہوتی بینک کو گروی کر کے روسی بل لگانے کے سی لے لے پہ یہاں تک کہ بھی ہمارے سیٹ ہیں تو جتنا نے سرمایا ہے بٹ ہمارے ناسک جیل کے سرکاری سوئٹوں کے جبکہ ہند خاندانوں میں تمام ہوگا تو وہ سوچنا ہوگا تو جمع ہوگا آدم کی آپ کی تکلیف ہے جبکہ پاکستان کا انہوں نے جو نیشنل بینک کا یہ کیا نام ہے اسٹیٹ بینک کی کراچی کی رقم انہوں نے خود کہا تھا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم مسلمانوں سے مسلمانوں سے اور ناسی مل کر اسلام کا وہ میں ناز کا پیش کریں جو کہ ہمیں کے سیاسی چیزوں سے ثابت کرتے بنکاری ہو سکتی ہے لیکن خوش کے بھی بنکاری ہو سکتی ہے بنکی ہو سکتی ہے لیکن اس پر تیرہ ہی جینا چاہے تو باتیں ہزار ہیں کیسی دن میں رسید کیا کہانی پانی گا تیرہ ہی جینا چاہے تو باتیں ہزار ہیں آپ ہیں نہیں کوشش کرتے نہیں تو پھر ایک دوسری مصیبت یہ ہے کہ اگر مسائل کو حل کرنے لگتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ میں جو کچھ ہے وہ تو سو سب درست ہے اور اسلام کے اس کے مطابق کرنا حالانکہ چند یہ تھا کہ موجودہ مسائل کا حل جو ہے اسلام کی روشنی میں کرتے اور اسلام کے سامنے رہ بناتے اور نسلے رس بناتے اس کے مطابق اپنے مسائل کو حل کرتے چلے جاتے تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اسلام نے خود کو حرام کیا سب کے بعد سے پتا جان جانتے ہیں چھوٹے بازی کو حرام کر تو نہ دیے کی ہر قسم کو حرام کر دیا چاہے وہ گردی کی ریٹ نہ ہو چاہے وہ لاہور سے جمخانہ کلب کی ریٹ نہ ہو چاہے کس جگہ کی ریٹ سب کو حرام کرا کیوں ہر ویسی جس میں سے راتوں رات انسان فقیر سے مالدار بن جائے وہ اسلام کی اجازت نہیں تو وہ تمام کسی طور پر وہ ناجائز ہو رہا ہے اور دیکھو کسی چیز میں ہمارے دکاندار سے کسی ہلدی میں کہیں کا ملا ملا دیتے ہیں کسی میں کیا ملا دیتے ہیں کسی میں کیا ملا دیتے ہیں کس میں پیدا ہوتا ہے مالکی تمام حق اسلام نے سب کو اب جیسے کہ آپ ہو نہیں چاہتے آپ کے نزدیک ہو میں مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں مقصود ہے میں تمام تفصیل کی جاؤں ہو ہی ہے ہو بھی آپ کے نزدیک اگر تعمیری جیل ہے ہمارے نزدیک ہی ہے ایک دس ہم مار کو جمع کرتا اور جب زیادہ ہوگا انکار کر دے دیتا ہے تو خدا کو نہیں کنا تھا جو اگر دین آئے تو دین میں چیز یہ ہوتی ہے کہ ایک انسان جس وقت انہوں نے رحمت اللہ علیہ نے کیا کہنے کا کیا کہ ایک شخص تھا مال کی قیمت بس کی چلی گئی جو سامان اس نے خریدا تھا وہ جس بھائی پر خریدا تھا سینتالیس چیک پر لیکن یعنی وہ کہاں کیا لگے گا اس نے کہا میں تو تین فیصد فائدہ کرتا ہوں اس کو زیادہ نہیں کرتا لوگوں نے کہا بازار میں جو بھاؤ ہے تو بازار بھی تو بازار میں ڈال دیں میرا جو بھاؤ ہے تمہارے فائدہ کما تو تمہاری مرضی میں تین سے زیادہ نہیں کماؤں پاس اسلام کا نظام آ جائے تو یہ جتنے بھی غلط بچوں کے مال کے آنے کی نیت ہے جس سب کچھ سب ختم ہو جائے تو اصل میں دولت وہ بطور سب سے ہمارے یہاں کے قائد ہیں وہ کہا کریں کہ کالے مال کے بغیر تو دولت عمومی طور پر آپ کو بڑھتے ہیں کالا مال کہتے ہیں یہ تو تقسیم وغیرہ کی تجارت ہے اور آپ جائیں کبھی آپ چار جاتے ہیں تو آپ ذرا قائمی طرف نکاح کرتے ڈالے ہو کیا نام ہے وہ اسٹیشن پر تو تین موقع ہیں اور رسید وہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ دو لاکھ تک دو لاکھ تک کی تمام ہوں میں یہ سوچتا ہوں بار بتا کہ یہ پاکستان کی دولت نہیں ہے تو دعوت کی جائے اور ادھر سے تو آج میں تو فیصلہ کرے گا جب اس کے قریب روپے ٹھکانے لگا جب بند تک یہ نہیں کہ مشین کی سب سے غائب ہوتی چلی جائے بہت سبھی آپ نے لگاؤ ہاں۔ تو بات جو ہے دوستوں کا گھر ہوگا تنہائی کے اندر یا پھر جیسے اسلام تنہائی کے اندر جو کس طور سے دیکھتے یہ یعنی نہیں ہوگا کہ آپ اس میں سائی روم ہوگا اور سائی روم میں جو کیا ہوتی ہے ہوگی اس کو آرام کرنا چاہیں گے تو کر لیں گے میں جائے سکتی نہیں کی جاتا ہے تب انسان کا اسلام سب بھی جاتی ہوگی اگر خدا کا ڈر ہوگا مجھے بات پیدا ہوگی نہ وہ بات پیدا ہوگی ذرائع آمدنی کو محدود کر دیا ہمارے سب آگے ڈال دیا اور ادھر ہر چیزیں مل جاتی تھی میں نے سب سے سطح کے مطابق کہا تھا کہ اگر حساب کا نظام قائم ہو جائے یعنی تو چالیس سال کے اندر یعنی جس کے ساتھ کروڑ سولہ سونا یا کروڑ تو نہیں سونا ہے تو چالیس سال کے بعد سولہ کے بندے کے بعد ساڑھے سات پہلے سونا رہے اسی طور پر تاکہ ہم نے ایڈوزمنٹ کے ساتھ اچھا کیا کرنی چاہیے کرنی چاہیے کہ وہ صحیح روپے کرتے بہت میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر اسلام بھی اس کو لے لو تو ایک نسل میں جب سات سال کی انسان کی عمر لگاؤ تو دو نسلیں بھی کیا آ جاتی ہیں سات سال جب سے ہو جائے تو جس کے پاس زمین یعنی ہٹائے اگر زمین ہے تو چھوٹے زمین رہ جائے گی آپ کہیے گا کلیکٹو فارمنگ کا بنانا ہے ہم کہتے ہیں ہم اسلام میں بھی کلیکٹو فارمنگ کر سکتے ہیں لیکن اس کا یہ نہیں کہ ایک کو تمام مالیت دے دی جائے دوسرے کو مالیت نہ دے دی جائے تو آپ ایک دے سکتے ہیں سب سے پہلے پاکستان اسلام نے بتائی ہے وہ مالکی رکتے ہو کس رکتے ہو تو آپ دے سکتے ہیں یہ عباسی دور میں خلیفہ علی چیز کے زمانے میں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فیصلہ دیا تھا کہ اس کے انداز اتنی زیادہ آتے تھے کہ ہفتے زیادہ کہ ان سے املی سارا کر کے ان سے آپ ان لوگوں کو بھی فائدہ پہنچا سکتے ہیں جو لوگ تھے غریب ہیں فوجی ان کے پاس پڑھنے کے بعد تو ہم یہ کہیں کہ فوٹی دل اگر آپ کام کر سکتے ہیں تو ان کے ملے کام ہو سکتی ہیں اسی ایک ہم جا رہے تھے گھر تو ہم گئے ان کے پاس فائل اسٹیٹ کے بڑا سامان لا کرتا ہوں ہم گئے وہ تمہارے فیکٹری تھے وہ کہنے لگے تم پگلے لوگ میں تم پر ہر کر دوں ہر چیلے کا ساتھ دے دوں اور اب یہ گرمی جانے کی کیا ضرورت ہے اس ضرورت کی وہاں پہ تعلیم مجھے ضرورت ہے وہاں چلا سوال انہوں نے دلیل سے کہ کہ کہا تم سارے میں چین کماتے نہیں ہو جب سارے میں چین نہیں کماتے تو تم پر چیز لازمی نہیں آتا میں نے یعنی کہا تم میں چین کا سوال کرتے ہو وہ تو امیر جو کہ فارن ایکسچینج جو کما رہے ہیں جو ہم کر رہے ہیں تو یہ تو ہمارا ایک یعنی مدد کا پیل ہے ملنا کا پیل ہے تو ملنا کی جتنی بھی جو ملیات ہے ان تمام سے وہ یہ چیزیں پائی جاتی تو ہم یہ چاہ تھا کہ ہمارا فارن ایکسچینج جو کمایا جاتا ہے اس میں آپ کا سب سے زیادہ فارن ایکسچینج جو کماتا ہے وقت میں جب تو آپ کو آپ کی اطلاع میں چاہتے ہیں silk figure silver figure enjoyment figure وہ جھوٹ اور یہ کپاس تو یہ پہلے دلونے اس تیسرے ہفتے کا بعد میں جانے دھاخلا ہوا کیا ہے ہر غریب کا ڈسٹ تک جتنا بھی تمہارا آتا ہے رکھے گا اس کے ہفتے میں کسی طریقے جماعت کو لے لے استاد کو لے لے کسی چیزوں کو لے لے تو ان سب کا سواری زیادہ نہیں ہوتا آپ کی خود بہت زیادہ ہو جائے گی دوسرے سے کہ دیکھتے اسلام لائن میں اس معیار زندگی کی بلندگی بلندی سے زبان نہیں ہوگی معیار زندگی میں غریب کو لگتا چلا جائے اور امیر غریب کو لگتا چلا جائے اور اس میں ایک کی بھی ہے حرام کمائیوں کے تمام راستوں کو بند کر دیا اسلام نے اگر کوئی شخص سونے کا بہادر میں چاہیے سونے کا لکھنا کھاتا لیکن وہ حلال کا نہیں ہے حرام کا ہے تو اسلام کو سونے کا لکھنا نہیں کرے گا اسلام کو جہین کرا سکتا تمہاری زندگی ہمارے نتیجے میں نہیں ایک شخص ہے وہ ہے بہت آلو کام چالیس سینتالیس سوا کے تاریخ بس جیسے ہیں اور سب کے ساتھ دیکھنے والے دیکھتے ہیں کہتے ہیں کتنا آگے نیا چل رہی ہے لیکن صدر حرام کی ہے تو اسلام کے نتیجے اس سے نہیں سکتے ہیں تو رکتے ہیں رکھتے اگر اسلام نہیں آئے گا تو معاش کی مہنگائی مزید سے مزید تب ہوتی چلی جائے گی اور اسی بنا پر دیکھیے ایک خطرہ ہے اس خطرے کو بھی محسوس کیجیے پچھلے سال ہمارے بہت سارے وہ نو سے کم سے وہ لگا دیتے کیا ہوتے ہیں گزٹ لگا دیتے میں اسی گھر پہ دونوں نے کوٹ بنایا جس کا انہوں نے طے کیا لیکن سماجی منتخب رہا میں کوئی منتخب نہیں ہوں جو کسی کون سے منتخب ہے کیا سکتا ہی یہ تو ہو جاتا ہے ساتھ پہلے شروع ہو جاتے ہیں اب انہوں نے وہ کوٹ منگایا بنایا کہتے ہیں تو ریاست علی میں بھی تھا لیکن میں کہوں کہ اس لیے تو میں تو کہوں کہ کوٹ کے ساتھ مقابلے ہے پر جو عام کرتا ہے وہ اسی کو نہیں سمجھوں گا اس وقت دیکھیے آپ یہ سمجھیے کہ آپ ملک میں خلافیت نہیں آ سکتی یہ حلق ہو تو جن میں ملک لوگ ان کے ساتھ پیدا ہو جائے یہ یعنی جو تراتی ہے ان کی تکلیف بڑی عجیب ہوتی ہے مجھے اس میں رہنے میں نے ارادہ کیا ہے ایسی سے ہوتی ہے یعنی بار کے رخ سے تو پتا نہیں چلتا جو پیٹے کے رخ سے آئیں گے مختلف لوگوں سے آئیں گے اور سب سے پہلے امت کے اندر ان کے سارے ذہن پیدا کرتے ان کے سارے بلند پیدا کرتے پھر جو وہاں کا ماحول ہے وہاں کا معاشرہ ہے وہاں کا دین ہے اس چلتے لوگ مسائل پیدا کرنا شروع کر دیں گے جو رہے گا تو پھر اپنی پچاس سے وہ اپنا وہ آگے نکال کر خریدیں گے تو کہیں گے تمہارے لیے آرام کا نظام جو ہے اس طرح کی ہے حالانکہ دیکھو اس بات کو ایمان مانگے اس بات پر اس طرح حقیقت اور اسلام کو ایک چیز نہیں ہے دونوں بالکل پہلے لائن پر جا رہے ہیں مجھے کبھی جاتے جاتے ہیں تیس چندر سے تیس تیس چندر سے اچھا ہے کبھی ملے گا کبھی ملیں گے میں اس طرح کے سے کرتا ہوں تو اس طرح حقیقت اور اسلام بالکل جدا گانا نظام ہے مجھے کبھی ملے ہیں نہ کبھی ملے تھے اگر اسلام اس طرح کی خراب ہوگی تو اسلام اسلام نہیں رہے گا اسلام خدا کا قانون ہر خدا سے آتا ہے ہمارا سبھی جو ہے قرآن ہے ان کا سبھی جو ہے برجن ہے ان کا پابندر اگر ہم پابندر نہیں چاہتے لیکن وہ سمجھتے ہیں جب سبندر کا مقام ہے جس سے دو تھا ہے کا ناچ کا پربنجن کا گریزم کا اور ہم اپنے تحریروں کو نہیں چھوڑ سکتے ہم اپنی چیزوں کو نہیں چھوڑ سکتے تو اگر آپ اس کے اگلے نام کے کام کریں گے تو اس وقت نیچے یہ ہوگی کہ جس کے نظام نہیں آئیں گے ورنہ بتاتے ہیں اس کا ایک محاورہ ہے آرتی کا خانہ خالی راہ جیون رنگ جو گھر خالی ہوگا اس میں دماغ تو اگر ہمارے یہاں صحیح وقت دین پر بھی اپنا دن گئی تو نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ سب کا کہیں کہیں کیا آئے گا کہیں کیا آئے گا ہمارے کے مطابق کوئی چیز نہیں ہوگی تو اس لحاظ سے بھی ہمیں جو ہندو ممالک کی ہندو تعلقات پر واقف کرنا چاہیے اور قدر کر چلنا چاہیے کہ محبت کی طرف کسی پہلے کھانے کا ہے اور اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے یہاں اسلام کے انسان کو چلائے قائم کریں اور اسلام کا نظام اپنی کی جانوں میں بھی پیدا ہوگا آپ کے اندر بھی آئے گا اس کے پاس سب ہے اور وہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب آپ اپنے نے اسلام کے نظام کو چلائے قائم کریں تو اسلام کا نظام کی جانے میں بھی پیدا ہوگا آپ کے اندر بھی آئے گا اس کے بعد بھی سفر ہوگا مثال کے طور پر آپ آدمی ہے یہ پچاس آدمی ہے اگر آپ یہ بات کر لیں کہ ہماری اور ہماری ملت بتا حفاظت اور ہماری جو کی اور بات جو ہے وہ اسلام پر مبنی ہے تو اگر آپ میں اور سے بھی اس بات کو سمجھتے ہیں تو یہ بات سمجھے کہ اسلام کیا ہے تو پھر دیکھیے بات پرست کروں گا اسلام کو دیکھیے قانون ان لوگوں کے راستوں سے جو اسلام کو صحیح سمجھتے ہیں ہر پہنا ہر جو بھی آ جائے لیکن دیش کے ساتھ چاہے اسلام جو ہے اسلام نہیں ہوتا میں آپ کے ساتھ ان کو پہلے کریم ہوں قرآن کریم کی آپ کی صورت ہے سورہ انا کہیں ابھی کہ لارو نظر عبداللہ تو قرآن پورا خدا نے سنا دیا اور آخر نے یہ کہا کہ لارو عبد عبداللہ کی ملک الناس اللہ الناس یہ چھ دن رسواس الخناس اللہ نے رکھے تو تم تمہیں رنگ آپ نے جنت کرنا اگر ہم آپ کو تو یہ بند کر پناہ پنا کہہ دیجیے میں پناہ چاہتا ہوں اللہ تباد تعلیم جو ہے تلاج کے وقت وقت جو ہے مطلب جدار لوگوں کا محبوب لوگوں کا بادشاہ لوگوں کا ان لوگوں سے ان جس کی کا ڈالنے والے لوگوں سے جس کی سوچتے ہر سنا ہمیں آرم میں کہتے ہیں کوئی چیز آگے ہو اور پھر پیچھے اپنا کام کرتے پیچھے ہر جاؤ کے سفر نام کرتے ہیں ہمیں تو جیسے کہ میں لگتا ہے تو آپ کے گھر ہے تو بندہ آپ کے سب کو جاتا ہے بساری جیسے تمہارے دلوں میں اس قرآن سے متعلق پیدا کرتے ہیں تمہارے محنت کا سن کو متعلق پیدا کرتے ہیں یہ میں یہ بات کروں گا کہ دن کے بنیادی اور تمام عقیدوں میں جو اس کے پیدا کرتے ہیں آپ کا نظر کے خندا ہے میں کسی تمام نہیں لیتا لیکن جو آپ کو عقیدوں کی بنیاد کے بارے میں میں گانے نہیں کرتا اور اسے جس کو جا کے پلا دیتا ہے اور وہ خناب ان کو پہلے سے کون سا خناب ہو دنیا کی زندہ اور ان میں کون یا ہار کا خاص ہو اگر عقیدوں کا اٹھا دو گے امت نہیں رہے کہتے ہیں کہ کی حفاظت کرنا کی اپنی حفاظت کرنا ہے اسلام کی حفاظت کرنا اور آپ کی اپنی حفاظت کرنا ہے دین کی حفاظت کرنا آپ کی اپنی حفاظت ہے ملک کی حفاظت ہے بڑے کی حفاظت ہے اسلام کی حفاظت ہے تو ہم نے اسی طور پر دیکھو امت کا مسئلہ یا ہند کا مسئلہ ہمارے نصیب پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت تیار تہوار آپ لوگ اندازہ لگائیں یا نہ لگائیں لیکن ہمارے نزدیک یہ بات ہے کہ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ جو کو پیش کر پاکستانی ملت کو اس کے اخلاق کا جس وقت کوئی کسی کون کا اخلاق مرضی مسلم کر بڑوں کا اخلاق باقی رہتا ہے نہ چھوٹوں کا اخلاق باقی رہتا ہے اور اخلاق ہم کو نہیں چاہتے ہاں جی، وہ جیسے کہتے ہیں کہ ملتے ہیں نا میں میں بڑا میں چھوڑی وہ کہتے ہیں وہ جسے مجھے سنائی کر رہی استعمال وہ مسکراؤ جسے جس میں نہیں کرتے دیکھو ہم سو نقصان کرا دیں گے تو کل کے ہاتھ آپ کسی کے پاس کسی کے ساتھ رستے لیں لیکن آپ کی سبق نہ ہو اخلاق کے شعبے میں اسلام کے اندر اگر یعنی لمبی اخلاق کی کمی کی وجہ سے رشوت پانی ہم نے راج جب لانچی سامنے آئی جھوٹ سامنے آیا اسی طور پر وہ صورت جو کہ آج ہمارا نوجوان سب کا اخلاقی علاقے میں مبتلا ہو چکا ہے اور کس طور سے آج وہ ٹیلیویژن چاہتے ہیں بچے پتنگ وہ کون آ گئے ایسے اور قسم کے ہیں وہ یعنی دانے بچے بالے بچے کہتے ہیں یعنی وہ آ گئے اور جتنے بھی آئے تھے یہ سب کو آپ کے اگر آپ کو نہیں تو آپ یہاں تم یہ سب سے بچا پاکستان کا مطلب پانی میں آ جائے تو تین دن کام پانی میں آئے گا سکتی ہے اسلام کی حفاظت اسلام کی بہت صرف یہ نہیں ہے کہ آپ چاہیں وہاں سے کیا نہ رہنا طرف سے بابا بہن بابا فون تو ہے یہ دل کی کے تین کی حفاظت کرو اپنے اسلام کی حفاظت کرو تمہارے اندر اندر آنے میں وہاں سے ہندو کے نام میں جاتے ہو اندر تمہارا اپنا تم کو حکومت سے اس ہو جس سے تمہارے گھر میں سب تمہارے بڑے آپ کو کیا سکتا دوست کو میں محنت کر رہا تھا کہ اسلام کی سب سے بڑی حفاظت اپنے لوگ کی بڑی حفاظت یہ ہے کہ اپنے اندر اسلام کو پیدا کرو اور اسلام سے تالی بنو دیکھو بات کرتے ہیں کو ختم کر ہوں ہیں مسلمان یہ ہے صرف مسلمان مسلمان ہونے کی ہے سے یہ بھی ہے جس میں کام کرتی ہے یہ اسلام کا کتاب ہے اگر آپ ڈاکٹر مزاج سے کام کرتے ہیں دنیا میں ساتھ سے اور اس نیت سے کام کرتے ہیں کہ جو مسلمانوں کی سب سے بڑی ملت ہے اور اگر ہم نے اس مطلب بیان کی تھی اور ملت کو کوئی نقصان پہنچا تو یہ ہمیں بھی نقصان پہنچے گا ملت کو بھی نقصان پہنچے گا اس کو آپ کو تین ہوگی اسلام آپ ہر دین کے سپاہی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ جہاں دین کے آپ ہیں تو دین کا آپ کا بتایا یہ ہے کہ آپ کے اندر بھی دین ہو اور آپ کے ہر چاہیں جس جگہ جائیں جس مقام پر بھی ہیں دین کے اعمال کو اپناؤ تو دین کے اعمال کو پھیلانے کی کوشش کریں دیکھیے آپ بڑے اکثر ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر اونچے درجے کا آدمی ہو جاتا ہے وہ بڑے پیسے لے لیتے ہیں اگر ہم آپ دھیان یعنی دیتے جو کہتے ہیں کہ ڈیروکریسی کی حکومت ہے تو یہ ڈیروکریسی اگر کچھ ہو جائے تو کچھ ہمارے ہر بڑھ سکتے ہیں اگر ہم اپنی زندگی میں انقلاب لائیں یہ انقلاب ہمارے اپنے فائدے کی چیز ہوگی ہماری اپنی بات ہوگی خدا بھی راضی ہوگا مخلوق کی بات ہوگی ہم اپنے اندر کے فیصلہ کریں تو ہم آئندہ سے اپنی زندگی میں اسلام کو پیدا کریں گے لائیں گے تو صرف یہ نہیں کہ اسلام کے حامل بنیں گے آمل بنیں گے بلکہ یہ بھی فیصلہ کریں گے کہ ہم اسلام کے تقاضوں کو اسلام کی قدروں کو ویلوز کو اپنے اندر کو پیدا کریں گے جہاں جائیں گے وہاں اسلام کی دیں گے اسلام کو پھیلائیں گے اگر ہم لوگوں کو تین چالیس دن کی تباہی کے اگر ہم اس بات پر سمجھتے ہیں اور فیصلہ کر رہے ہیں کہ اپنی زندگی بنانی ہے کی زندگی کو اسلام پر ڈالنا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو تقریریں جو ہیں کسی مقام پر ہیں تو ان کا لگ تاجر مل جائے گا اور اگر ہم نے اور بات اگر یہ بات ہے کو دیا کرتا ہوتا ہے جو کہ لگنے کی باتیں یا ہیں لگنے کے لیے کی باتیں جو ہوتی ہیں وہ نہیں ہوتی ہے رنگ کی تبدیلی باتیں ہیں اللہ نے تو ٹھیک ہے کہ ہم کی زندگی کو تبدیل کریں خاص طور سے ہدایت کو کوئی کام نہیں ہے